حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آدمی کے اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو نواسی